ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف فقد ادلج ومن ادلج فقد بلغ المنزل الا ان صلعه الله الغاليه الا ان صلعه الله الغاليه الا ان صلعه الله الغاليه, ألا إن صلعة الله الغالية او التوبہ کی میں نے دو آیتیں آیت نمبر ایک سو دس اور ایک سو گیارہ اسی طرح سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تاخیر کبیر اور سنن ترمیدی حاکم وغیرہ کے حوالے سے نبی رہف کی ایک حدیث پڑھی ہے جس حدیث کو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا ہے آیت میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے ایمان والوں کو ان اللہ اشترا ہم تمام لوگوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ جس کو ایمان بالآخرت کہتے ہیں اور آخرت نام کس چیز کا ہے اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم بنائی ہے اور دنیا میں جس انسان نے جو عمل کیا ہو اسی عمل کے مطابق فریق فی الجنہ و فریق فی الشعیر اللہ رب العالمین کے حساب کتاب لے لینے کے بعد جو جنت کا مستحق ہوا جس کے پاس نیکیاں ہیں وہ جنت میں گیا اور جو برائیاں کیا جس کے برائیاں عام رہیں وہ جہنم میں گیا بلکہ رب العالمین کے اس فیصلہ کو اسی فیصلے کا نام کیا ہے دوستو آخرت جنت اور جہنم قیامت ایک ایسا دن ہے جب قیامت آ جائے حساب کتاب لے کر کے اللہ تعالی جنت و جہنم کا فیصلہ سنا دے اسی چیز کا نام اسی چیز کا نام آخرت ہے اب اس کے بعد نہ عمل کا زمانہ ہے اور نہ دنیا میں لوٹنے کا زمانہ ہے صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا تو اللہ رب العالمین اہل جنت سے پوچھے گا تو ریدون شعین کیا تم کو حل عزیز حکم شعین تریدون کوئی اور چیز تم لوگ چاہتے ہو جنت کہیں گے لال عالمین اب کیا رہ گیا ہے ہمیں جنت میں آپ نے داخل کر دیا ہے جہنم سے بچا لیا ہے اب اس کے بعد اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گے نہیں ایک اور تمہیں چیز دینا چاہتے ہیں جنتی کہتے ہیں رب العالمین اب جنت مل جانے کے بعد اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں بندے تعجب کا اظہار کرتے ہیں رسول اللہ وسلم رماتے فیق اللہ الحجاب اللہ اور جنتیوں کے درمیان جو پردہ حائل ہوگا اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دیں گی اور جنتیوں کی نگاہ جب رب العالمین پر پڑے گی تو اس وقت جنتی کہیں گے رب العالمین جنت تو مل گئی تھی لیکن اگر آپ کا دیدار نصیب نہ ہوتا تو سب سے بڑی نعمت سے ہم لوگ محروم تھے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو وجوہ دن ناؤیر ناظرات مستاق بنائے تو میرے بھائیوں اسی چیز کا نام آخرت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جنت اور جہنم کی قیمت اللہ نے مقرر کیا ہے اور اس آیت میں اسی قیمت کا بیان ہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے اور جہنم کی جہنم سے مجانے کا ذریعہ سبب کیا ہے فرمایا ان اللہ انستر منینا انفسہ لهم الجن اللہ رب العالمین نے مومنوں کے جان اور مال کو مومنوں سے خرید لیا ہے خرید لیا اب اللہ رب العالمین نے آپ کے جان اور آپ کے مال کو خرید لینے کے بعد جو قیمت دی ادا کی وہ کیا ہے بی مل جنا ہاں، ان کے جان اور مال کو میں نے خرید لیا اور اس قیمت کے عوض میں نے مومنوں کو جنت عطا کیا ہے بتا چل یعنی الجنت کی قیمت جو ہے مومن کی جان اور مال جان اور مال کا مطلب کیا ہے کافر کے پاس بھی جان اور مال ہے مومن کے جان اور مال کے خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی منمانی اپنے زندگی میں تصرفہ کرے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ویسے ہی صرف کرے اور وہیں استعمال کریں جہاں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اللہ کے مرضی کے مطابق ہر لمحہ زندگی گزارے چونکہ اللہ نے آپ کی زندگی کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے اب آپ اپنی زندگی کو اپنی مرمانی استعمال نہ کریں نمبر دو وہ اموال ہوں اور مال کو بھی اللہ نے خرید لیا ہے کے کیول مال خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین نے آپ کو جو مال دیا اس مال کو آپ اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں بلکہ دیکھیں کہ ہمیں رب نے کہاں کتنا اور کیسے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے چاہے اپنی ذات پر ہو یا دوسری چیزوں میں ہو اپنے مال کو اور اپنے زندگی کے وقت کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق استعمال کرے یہی مطلب ہے بیچ دینے کا رب العالمین نے فرمایا جب ہم نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بعد خرید لیا ہے اب مومن اپنے جان اور مال میں کبھی اپنا تصرف نہیں کرتا یہاں تک کہ جو کا فی سبیل اللہ تلون وایو تلون یہاں تک کہ اگر انہیں اپنے جان دینے کی بھی نوبت آ جائے ہمارے دشمنوں سے مقابلے کی باری آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جہاد امبر فرض قرار دیا ہے اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے دشمنوں کے مقابلے میں رب کی ردا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی کافروں کو قتل کرتے ہیں دشمنوں کو کبھی دشمنوں کے ہاتھوں وہ شہید ہو جاتے ہیں وادن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیا وعدہ نہیں ہے اللہ تعالی نے ایمار والوں سے یہی وعدہ کر رکھا ہے تورات میں انجیل میں اور خود قرآن کے اندر یعنی یہی چیز کہ ہم نے جان اور مال کو جنت کے اول مومنوں کے خرید رکھا ہے یہ فیصلہ اور ہر قسم کی قربانی پیش کرنا یہ تورات انجیل اور قرآن تینوں بڑی آسمانی کتابوں کے اندر وہ موجود ہے اب رب العالمی آگے رشاط فرماتے ہیں ومن اوفا اللہ اب لوگوں یاد رکھو اللہ نے وعدہ کیا تم نے بھی وعدہ کیا تم نے وعدہ کیا کیا ہم اپنا چاند اور مال آپ کو دیں گے آپ مجھے جنت دیں اپنے زندگی کو اللہ کے سپرد کرنے اپنی مال کو اللہ کے سپرد کرنے کا ہم نے وعدہ کیا اور اس پر اللہ نے جنت دینے کا وعدہ کیا رب العالمین فرماتے ہیں ومن اوفا دیا دہی میرا لوگوں اللہ سے زیادہ کوئی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے اور دوسری جگہ پہ آپ نے کیا سنا ہوگا ان اللہ لا یخلف میاد یا ان نقلا تو فل می ہم مومنوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا اب دوسری سائڈ جو تم لوگوں کا ہے اب ذرا دیکھو کہ تم اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہو کہ وعدے کو پورا نہیں کرتے دوسرے لفظوں میں سمجھے صحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر ایک بڑی سی جماعت تھی نبی علیہ سلاد اسلام آئے اپنے گھر سے نکلے اور آ کر کے مجمے میں کھڑے ہو گئے فرمایا اے لوگوں یاد رکھو اللہ تعالی نے اپنے رسی آسمان سے لٹکائی ہے زمین پر اور اس رسی کا ایک کنارا العالمین اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور دوسرا کنارا تمہارے ہاتھ میں پکڑا رکھا ہے اب یاد رکھو رب کے ہاتھ میں جو کنارا ہے وہ تو کبھی چھوٹنے والا نہیں کہ اللہ چھوڑ دے تم رہ جاؤ یہی زمین پر نہیں اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے تو رسی چھوٹنے والی نہیں ہے تمہارے ہاتھوں میں جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو وہ چھوٹ نہ چاہیے کیوں اگر وہ چھوٹ گئی اگر اوپر چڑھنا ہے رسی نہ ہو تو آپ رسی چھوڑ دیں گے تو پھر چڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہ جاتا اتنے واضح طور پر مثال دے کر کے سمجھایا اللہ سن لو اللہ نے جنت میں جانے کے لیے ایک رسی کو لٹکا رکھا ہے ایک اس رسی کا ایک کنارہ رب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے رب کے ہاتھوں میں جو کنارہ ہے اس سے بھی فکر رہو وہ کبھی چھوٹنے والا نہیں تمہارے ہاتھوں میں جو کنارا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اگر تم نے چھوڑ دیا تو یہیں لٹک جاؤ گے جنت تک نہیں پہنچ سکو گے الا سن لو وہ رسی جو اللہ نے آسمان سے زمین پر جنت میں جانے کے لیے لٹکا رکھی ہے جس کا ایک کنارا رب نے اپنے ہاتھ میں رکھا دوسرا تمہارے ہاتھ میں پکڑا ہے اللہ کان کھول کر کے سن لو وہ اللہ تعالی کی کتاب ہے جو اس کتاب پر عمل کرے گا اور کتاب کے مطابق زندگی گزارے گا وہ تو جنت تک پہنچے گا جو خدا کتاب کو چھوڑ دے گا وہ جنت تک پہنچ نہیں سکتا تو میرے بھائیوں یہ اسی ومن اوفا بے ہی ہی اللہ آگے فرمایا بے شروع کو ملدی بایا تم بھی تم نے جو بے اللہ رب العامین سے تجارت کیا ہے اپنے جان اور مال کو دے کر کے رب سے جنت خریدا ہے یہ جو تم نے رب کے ساتھ تجارت کیا ہے مومنوں یہ بڑی شان تجارت ہے سب شروع بے بھائی یہ کم بازا تم بھی جو تجارت تم نے کیا ہے اس تجارت پر تم کو مبارک ہو اور تمہیں بشارت دی جاتی ہے پھر عرب اللہ نے کیا فرمایا وی کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان اس بشارت کا مستحق ہو جائے اس تجارت پر قائم رکھے نبی علیہ سرات و سامنے اسی چیز کو ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا آپ نے فرمایا اے لوگوں من خاف فقد ادلجا ومن ادلجا فقد بلغ المنزل الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ میرے امت کے لوگوں سن لو من خاف فقد آگل جا جس جو انسان ڈرتا ہے خوف رکھتا ہے وہ اپنے من منزرے وہ صبح ہونے اندھیرا ہونے کے پہلے پہلے نکل جاتا ہے اور جو اندھیرا ہونے کے پہلے پہلے نکل گیا جب بالا گالا منزل وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے لیکن جو انسان سولہ رہ گیا و لاپرواہی برتی اور رات کے تاریخ اور اندھیرے ہونے کا انتظار کیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا الا سن لو ان سلا اللہ الغالیہ میرے سنگتوں سن لو ان اللہ اللہ الغالیہ تین متا فرمایا اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے سن لو اللہ ان سرعت اللہ الغالیہ تین مرتبہ فرمایا اللہ کا سامان بے انتہا مہدا ہے اس کی قیمت ادا کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے سن لو اللہ ان نسل اللہ الجنہ اللہ کا وہ نہایت قیمتی سامان جس کی قیمت کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا وہ سامان اللہ کا جنت ہے یعنی آپ نے اعلان کر دیا کئی چیزیں اس حدیث میں بیان کر دیا نمبر ایک آپ نے تشبیح دی فرمایا کہ سنو شاید آخرت کا معاملہ اور جنت کا معاملہ جہنم سے آزادی کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک انسان ایک قوم اپنے گاؤں کے اندر آباد ہے گاؤں میں رہا کرتی ہے کسی دش خطرناک دشمن کی نیت خراب ہو گئی اور وہ دشمن اپنے فوج کو اسلحے سے لیس لے کر کے اس گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور پہنچ بھی گیا لیکن گاؤں کے کچھ فاصلے پر وہ چھپ کر کے کھڑا ہوا ہے کیوں کھڑا ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ جگ رہے ہیں جن کی روشنی ہے ابھی حملہ کرنا مناسب نہیں ہے جب رات کی تاریخی چھا جائے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو جائیں اور گاؤں کے لوگ بھی گفلت کے نیند میں پڑ جائیں اور بالکل گفلت میں سو رہے ہوں رات کی تاریخی میں سے سارے لوگ گفلت میں سو رہے ہوں گے ایسے موقع پر ہم حملہ کر کے سارے مردوں کو قتل کر کے بیوی بچوں کو قیدی بنا کر کے پورے گاؤں و شہر کو ہم لوٹ لیں گے اس ارادے کے تحت اس مقصد کے تحت گاؤں کے قریب ایک دشمن بڑی فوج لے کر کے کھڑا ہوا ہے آپ نے ساتھ نمایا کسی ذریعے سے گاؤں والوں کو پتا چل گیا کہ واقعی اب دشمن کے مقابلے کی طاقت نہیں اور رات کی تاریخی کا اور ادھیرا ہونے کا دشمن انتظار کر رہا ہے اور ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں اور تاریخی ہو جانے کے بعد ہم بھگ بھی نہیں سکیں گے اسی لیے نبی ریفا سامنے ساتھ رمایا اب گاؤں کے لوگ دو قسم کے ہو گئے اتنی پیاری تصویر دی اس پر بھی انسان کو اگر ہوش نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دماغ کام نہیں کرتا دوستو اللہ کے رسول سے پیاری مثال آپ نے فرمایا اب گاؤں کے لوگوں کو پتا چل گیا اب گاؤں کا جو انسان من خاف فقد ادلجا شام ہونے کے پہلے پہلے تاریخی اور چھانے کے پہلے پہلے اپنا قیمتی سامان لیا بیوی بچوں کو لیا اور گاؤں سے باہر نکل گیا نبی رہے فرماتے ہیں اب اس جو انسان رات ہونے کے پہلے پہلے اپنے سونے زائرات اپنے سکے بال دولت مویشی بیوی بچوں کو لے کر کے نکل گیا اندھیرا ہونے کے پہلے پہلے دشمن کے حملے سے پہلے پہلے نکلا اب دو چیزیں اسے ہاتھ لی ایک تو یہ ہے میرے دوستوں فکت برغل منزل وہ جہاں جانا چاہتا ہوگا کسی دوسرے گاؤں میں امن و امان کے لیے وہاں تک سلامتی کے ساتھ وہ پہنچ گیا نمبر دو دشمن کے حملے اور خطر سے خطرے سے اپنے آپ کو اپنے جان اور مال کو بچا لیا جان مال بھی بچ گئی اور اللہ سر فرماتے فاقہ بالا کا منزل اپنے منزل مقصود یعنی امر و امان کی جگہ تک پہنچ گیا یہ تو بڑے عقل مند لوگ تھے اور کچھ لوگ ایسے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ رات کی تاریخی ہونے کے پہلے پہلے نکل جانے کے بعد کہتے ہیں دشمن آئے گا تب دیکھا جائے گا اتنی واضح مثال دوستو اللہ سے فرماتے دشمن آئے گا تب دیکھیں گے ہم دل ادھیرا چھاپ جاتے ہی چاروں طرف سے دشمنوں نے تھاوا بولا اور دشمن کی فوج آ گئی اور جو لوگ ادھیر دشمن کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب دشمن آ جائیں گے تب موقع ہم بھگیں گے اب دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ادھیرا چھا چکا ہے اب دوڑتے ہیں تو خدے میں گرتے ہیں دشمن چاروں طرف سے گھیڑے میں لے رکھا ہے اور اگر بھاگتے ہیں لوٹ مار کرنے کے پہلے پہلے دشمن انہیں قتل کر دیتے ہیں نہ انہوں نے اپنے اپنے نہ اپنے جان کو بچا سکے نہ اپنے مال کو نہ اپنی عزت کو نہ اپنی بیوی بچوں کو یہ بڑے نقصان اور خسارے میں رہا نبی علیہ نے یہ تشریح دی ہے کہ ایک انسان کو جیسے سوج بوجھ آئی اور سب سے بڑا خطرناک مرحلہ دشمن انسان کا شیطان ہے شیطان یہ قسم کھا رکھا ہے کالا کالا پبی میں ابو لوگ اجما عید کہاں رب العالمین میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہم ان کو آخرت سے بے فکر کر دیں گے ہم ان کو دنیا میں مشغول کر دیں گے ہم چاروں طرف سے انہیں گھیر لیں گے نہ تگے دو اکثر ہم شاکرین ان میں سے اکثروں کو آپ جہنم میں ڈال دیں گے جنت میں جانے کے لائق نہیں رہ جائیں گے نبی ریتا صاحب اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو انسان اپنے زندگی کے ابتدائی دور ہی سے موت کا انتظار نہیں کرتا بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتا قیامت کا انتظار نہیں کرتا جو انسان اپنے زندگی کے ابتدائی دور ہی سے نیک اعمال کر کے برائیوں سے بچ کر کے آخرت کی تیاری کرتا ہے اللہ رسول فرماتے فاقت بالا گال مندر وہ منزل مقصود جنت تک پہنچ جائے گا اور آگ اور آگ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے گا لیکن جو انسان شیطان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے مرنے لگیں گے موت آئے گی بوڑھے ہو گے تب دیکھیں گے یا جو وقت آئے گا تب دیکھیں گی انہی چیزوں میں جو انسان پھنسا رہ گیا آج سمے اس کی مثال ایسی ہے کہ دشمن ادھیرا ہونے کا انتظار کر رہا تھا بابو گاؤں پر لیکن اس نے کہا دشمن آئے گا تب دیکھیں گے ایسے انسان کو شیطان نے جب گھیر رکھا ہے وہ شیطان کے ہاتھوں میں پھنس گیا ہے اب کیا خبر کی آئن مرنے کے پہلے پہلے وہ انسان کو سمجھنے کی سمجھنے کا موقع یا موقع نہ مل سکے ٹھنڈا کہ سن لیا میرے ساتھ نمایا سن لو سلاح اللہ الجنہ اللہ کی جنت کا سامان بڑا مہنگا ہے کتنا مہنگا ہے صحیح بخاری کو حدیث کو اگر سننے تو واضح ہو جائے گا نبی علیہ السلام ابھی مشکل سے دو ہفتے ہوئے تھے حضرت سعد ابن معاد سید الاوس والخضرج انصار مدینہ کا جو سب سے بڑا سردار تھا سعد ابن معاد جس کے متعلق نبی فرماتے قدح قدہ لہو عرش الرحمن میرا صرف ایک امتی ابن معاد کی جب موت ہوئی ہے تو اس موت پر عرش جانے والے فرشتوں نے اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ آج رب کے پاس ساج بن معاذ کی روح لائی جا رہی ہے اللہ رسول نے فرمایا فرشتے اتنے خوش ہوئے کہ عرش الہی بھی اللہ تعالیٰ کا جھوم گیا یہ سعد ابن معاذ ہیں ان کے انتقال کے تقریباً بیس بائیس دن کے بعد قوا کیا ہے مدینہ طیبہ میں کوئی بہترین قسم کی قیمتی شان اتنی عالی شان چادر باریک سوت کی قیمتی آگ ہو سکتے لاکھوں کی رہی ہو کبھی لوگوں نے ایسی قیمتی چادر دیکھی نہیں تھی مدینے کے بازار میں وہ بکنے کے لیے آئی چادر تو لوگ دیکھتے تو ہاتھ پکڑتے دیکھتے ہی کہتے ارے اتنی میٹر اور اتنی ہلکی ان کی حیرت میں پڑ گئی اتنی خوشنما اتنی بہترین تھی کہ پورے مدینے میں ہنگامہ آخر اتنی عالیشان چادر اتنا بہترین کپڑا کس کمپنی نے بنایا نبی رحسرا شام سارے لوگوں کی حیرت دیکھ رہے تھے لوگوں نے آپ سے بھی تذکرہ کیا آپ خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں آپ نے فرمایا اے لوگوں تمہیں معلوم ہے تم اس چادر کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو اس سات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تمہارے بھائی ابن معاذ جن کو تم لوگوں نے بھی چند ہم چند دن پہلے دفنایا ہے اللہ کی قسم لمنا و ابن خیر دنیا اللہ کی قسم تمہارے بھائی سعد کو اللہ نے ایک دستی جو دیا ہے اس دستی کی قیمت پوری دنیا کی دولت ادا کرنے کے بعد بھی نہیں خریدی جا سکتی یہ جنت کی قیمت ہے میرے بھائیوں کی جنت کی قیمت مال اور دولت اگر ہو سکتی ایک دستی کی قیمت دنیا کی ساری دولت نہیں ادا ہو سکتی تو دنیا کی دس گنا جنت اور ساری نعمتوں کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے اسی لیے رب العالمین نے فرمایا دنیا کے کسی دولت کے ذریعے جنت نہیں حاصل کی جا سکتی اگر جنت کی قیمت ہے تو کیا اصائے بونا الع بونا الحام بونا اصائے خون النا الامرون بالمعروف عن المنکر والحافظون معروف اللہ نے فرمایا یہ اصل میں جنت کی قیمت نو چیزیں ہیں وہ کیا ہے سورت توبہ تو اطاع ہر وقت اللہ تعالیٰ کا رجوع ہونے والا شیطان سرا برابر ادنا درجے کا گناہ کرا دے تو رب کا خوف اور آپ کا ایمان آخرت کی فکر اس قدر آپ کو بے چین کر دے کہ اتائے فوراً آپ اللہ رب العالمی کے سامنے توبہ استفار کریں نمبر دو العابدون ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا صرف رمضان تک نہیں جو مسلمانوں کا دستور ہے ہفتے میں صرف جمعے کے دن نہیں بلکہ ساری زندگی عبادت کرتا ہے نمبر تین الحام اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والا حمد کیا ہے اللہ رب العالمین آپ کو جس حالت میں اور جس جس حالت میں اللہ رکھے اللہ تعالیٰ کے آپ حمد کرتے رہیں ہمیشہ الحمد للہ پڑھیں یا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اس قسم کی دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم بہت پسند ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جو جائیں گے الحم یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر وقت اللہ رب العالمین کی حمد کرتے ہیں خوشحالی میں ہے الحمد پریشانی میں ہے کوئی بات نہیں یہ بھی رب کی طرف سے آئی اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہماری خیر ہوگی جو در سے مجھے معلوم نہیں سمجھ گئے ہر حال میں نبی علیہ السلام کا دستور سنا ہوگا نبی نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے جب بھی آپ کے سامنے خوشی کا موقع آتا آپ فرماتے الحمدللہ اور صرف الحمدللہ کہتے اور جب کوئی تکلیف دے پتا چلا کہ فلاں جگہ فوج گئی تھی شکست کھا گئی فلاں فلاں جگہ نقصان ہو گیا تو آپ فرماتے الحمد للہ اللہ کل حال ذرا دیکھا آپ نے خوشی میں صرف الحمد اور پریشانی میں الحمد للہ اللہ کلے ہر کیا مطلب صرف خوشی میں ہم ایس میں حمد کرنے والے نہیں پریشانی میں بھی ہم اپنے رب ہی کی حمد کرنے والے ہیں اسی لیے کہا گیا سب سے بہترین لوگ کے میدان میں کون ہوں گے الحماد جو ہر وقت اللہ رب العالمی کی حمد کیا کرتے ہیں تینوں میں اتائے بونا اللہ بونا نمبر چار اصا روزہ رکھنے والے ایسا نہیں کہ رمضان لیا روزہ اس کے بعد سال بھر روزہ نہ رکھے نہیں رمضان کبھی رکھتے ہیں عرصے کا بھی رکھتے ہیں آشورے کا بھی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دیتا ہے تو مہینے کے تین روزے تیرہ چودہ کی اور رکھ لیا کرتے ہیں یعنی روزے کی پابندی کا تیار رکھو نفلی نماز تو بہت سارے لوگ پڑھ کے عبادت کر لیتے ہیں لیکن نفلی روزے والی عبادت جو ہے بہت مشکل ہوتی ہے لیکن یاد رکھنا ساری عبادتوں میں سب سے بڑی نسلی عبادت کیا ہے روزہ ابو امام الباہری کی اس حدیث کو سنو سننے سے ہی کی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے یا رسول اللہ آپ بتائیں مجھے وہ عمل جو جنت میں داخل کر دے آج میں علیہ کا بھی سون تم روزہ رکھا کرو چلے گئے پھر دوبارہ پلٹ کر کے آئے وہ سوچتے تھے کہ روزہ تو سبھی رکھتے کوئی ایسی باتیں بتاتے جو عبادت آج تک ہم نے نہ سنا ہوتا پھر دو چار ہفتے کے بعد سوچے اللہ رسول بھول گئے ہو گئے تو پھر آئے کہا یا رسول اللہ دلنی انا عملی کھیلونی الجنڈا مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو جنت میں داخل کر دے یہی اصل میں جنت کی قیمت کی بات ہو رہی تو جنت کی قیمت مال و دولت مال اور اولاد کبھی نہیں ہو سکتی اللہ یہ کہ وہ مال جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان خرچہ کیا ہو بھی نیک مال میں سے پھر اللہ صلی علیہ کبھی سعود کو رکھو دے سے بڑی کوئی عبادت نہیں چلا گیا اللہ کے نے پھر آج دوسری مت اب کچھ دن کے بعد لوٹیں گے کہ شاید اللہ کے رسول پہچان نہ سکے کہ میں کون ہوں کیا سوال کر رہا ہوں اب تیسرے مرتبہ کافی عرصے کے بعد آیا کھڑا ہوا یا رسول اللہ ایک سوال پوچھا چاہ عملی ارا کھلونی الجنڈا مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو جنت میں داخل کر دے آرف علیہ کبھی سوم فائن نہ تم رکھو تم کیا سمجھتے ہو میں تم کو پہچان نہیں رہوں آؤ تیسری مرتبہ پھر تم آئے ہو کہ سوال لے کر کے تم نے رودے کو کیا سمجھا ہے فَإِنَّهُ لَا ہوں نفلی عبادتوں میں نفلی روزے کی کوئی عبادت مقابلہ نہیں کر سکتی پھر ابو العالمی نے کیا فرمایا اصطائے العابدون الحامدون السائحون الراکعون کے اون رکو کرنے والے الساجدون نمبر سے سجدہ کرنے والے آگے رب العالمین فرماتے ہیں العامرون بالمعروف بھلائیوں کا حکم دینے والے اور نمبر آٹھ ون نہ ہو من کر برائیوں سے روکنے والے نمبر سات اور آخری والحافظون حدود اللہ اللہ کے حدود کی حفاظت شریعت کی پابندی کرنے والے خود پابندی کریں اپنے اولاد سے پابندی کرائیں اپنے اہل ویال سے پابندی کرائیں ایسا نہیں کہ صرف حدود ہم پابندی کریں اور پورے گھر کے لوگ حدود ضائع کر رہے ہوں اللہ کے رسول نے اللہ نے فرمایا جنت کی جو قیمت ہم نے مقرر کیے نو اعمال ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین ان مومنوں کو ہمارے نبی جنت کی بشارت سنا دے کیوں انہوں ہم نے خریدا جنت ہم نے ان کے جان و مال کو خریدا جنت کے وقت انہوں نے وعدے کو پورا کیا اور ہم نے ان کو جنت دے دیا یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ سب نے کیا فرمایا اللہ ان نسل اط اللہ الغانیہ اللہ ان نسل اط اللہ الغا لیا اللہ ان نسل اط اللہ الجنت لوگوں اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے اللہ کا سامان اس کی قیمت ادا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس کی قیمت وہی ادا کر سکتا ہے جو یہ نو اعمال کرے اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو وعدہ ہم نے اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کو دے کر کے کیا ہے ہم اپنے وعدے پر کامل اترے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے باقی انشاءاللہ شاء اللہ ہم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام ارے تمہارا رہے بھائی لمبا ہو گیا میرے خیال آدھے گھنٹے